کہ اس نے وہ گناہ کیا ہے تو پہلے چار گواہ لائیں یہاں تو گواہی کے بغیر ہی سب کچھ کر, کر لینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے آدمی جبکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ پہلے چار گواہ لائے جائیں تم ملم یا تو بہار باتی شوہ تھا چار گواہ ہونی چاہیے اس گناہ کے اوپر ہمارے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے آدمی تو منہ میں زبان ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں لہذا کسی کے کہنے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہاں تو ضروری ہے کہ چار گواہ لائے جائے تم ملم یا تو بہار باتی شوہ اگر الزام لگانے کے بعد چار گواہ نہ ملے مجلی تو ہم سمانی نہ چلتا تو ایسے الزام لگانے والے کو اسی کوڑے مارو الزام لگانے والے کو اسی کوڑے مارے جائیں یہ اس کی سزا ہے اور اس کی توبہ کب اس کی جو ہے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے اتنی بڑی سزا ہے اتنا بڑا گناہ ہے الزام لگانا اس کے بعد کہا گیا کہ اپنی بیوی کے اوپر کوئی الزام لگائے شوہر تو لیان ہوگا اس طریقے کو کیا بولتے شریعت کی اصطلاح میں لیان پنچ لوگ بیٹھ جائیں گے حاکم کے سامنے آ جائیں گے عدالت میں آ جائیں گے پنچ لوگوں کے سامنے شوہر یہ کہے گا قسم کھا کر کے کہ میں اللہ کی قسم کرتا ہوں کہ میں نے جو اپنی بیوی کے اوپر غلط کاری کا الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں چار مرتبہ کہے گا اس کے بعد پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لانت ہو میرے اوپر الخص اللہ علیہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لانت یہ کہے گا پھر بیوی بیوی یہ بولے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے اوپر میرے شوہر نے جو الزام لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے کے بولے گی چار مرتبہ بولے گی اور اس کے بعد پانچویں مرتبہ بولے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور یہ الزام لگانے میں سچا ہے میرا شوہر میرے اوپر غلط کاری کا تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو غضب سے عورتیں بہت ڈرتی ہیں غضب لہذا فطرت کے اعتبار سے عورتوں کے یہاں لفظ غضب لایا گیا اللہ کا غضب الخامی سے غضب اللہ علیہ غضب کا لفظ بولتے ہوئے عورت کب کب آ جائے گی ڈر جائے گی تو پانچویں مرتبہ یہ کہے گی اور اس طریقے سے پنچ جو لوگ ہیں وہ دونوں کے درمیان تفریق کرا دیں گے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ یہ دس آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الزام کی برات میں نازل ہوئی ہیں منافقین نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کافی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھے صحابہ کرام پریشان تھے آیات نے اتر کر کے ان دس آیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دور فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیقہ گردانہ صدیقہ قرار دیا اس کے بعد یہ تو اس وقت کی بات ہے جب معاشرے میں برائی ہو جائے پہلے یہ بتایا گیا اب تک کہ معاشرے میں برائی ہو جائے تو اس کا قانون کیا ہے یہ کیا جائے اور اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر برائی پھیلی نہیں ہے تو برائی کو معاشرے میں آنے سے روکا کیسے جائے کہ برائی معاشرے میں نہ پھیلے ایک ہے برائی پھیل گئی تو تدارک کیسے کیا جائے اس کا قانون کیا ہے اور ایک ہے برائی پھیلی نہیں پھیلی نہیں اب معاشرے میں برائی نہ پھیلے غلط کاری کی تو اس کے لیے کیا قانون ہے تو سب سے پہلے یہ قانون دیا گیا کہ دیکھو دھڑنے کے ساتھ کسی کے گھر میں نہ داخل ہو جاؤ بغیر اجازت کے یا پہلے جاؤ اور سلام کرو سلام کرو پہلے اگر اجازت ملتی ہے تو اندر داخل ہو اور اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس آ جاؤ تین مرتبہ سلام کرو اگر تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد اجازت نہیں ملتی واپس آ جاؤ اور کہاں کھڑے ہوں گے آپ دروازے کے سامنے نہیں دروازے کے ادھر ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بالکل وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہے آپ باہر نکلے اور کہا ہاتھ ادان ادھر ہٹ اس لیے کہ اجازت جو لی جاتی ہے وہ اس وجہ سے لی جاتی ہے تاکہ نگاہ نہ پڑے اب تو سامنے ہی کھڑا ہوا ہے اگر کوئی عورت پردہ ہٹائے تو تو دیکھ لے گا تو دروازے کے عین سامنے نہ کھڑا ہوا جائے اجازت لینے کے لیے بلکہ ادھر ادھر کھڑا ہو آدمی ادھر ادھر کھڑا ہو یہ احتیاط پوشی ہے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے قانون دیا جا رہا ہے اچھا اجازت کس طرح لے گا کہے گا السلام علیکم اید خلو اپنا نام بتائے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے ابا کا کچھ قرض تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قرض لینے کے لیے گیا تھا حضور سے مانگنے کے لیے کہ میرا قرض دے دے میرے ابا کا جو ہے آپ کے اوپر تو کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کون کا میں اندر سے آواز آئی کون میں نبی پانچ سولہ بازی کے لیے کہا میں میم کیا لگا رکھی ہے اپنا نام بتاؤ اس کا مطلب یہ کہ اندر سے آواز آئے کون تو میں مت بولو بلکہ نام بولو اچھا ایک آدمی اسی طریقے سے آیا کہنے لگا آ لیجو کیا میں اندر آ جاؤں گھس جاؤں آ لیجو اندر آ جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی روزہ سے کہا کہ اس کو جا کر کے بولو اس کو اجازت کا طریقہ معلوم نہیں ہے اس کو یہ بولو کہ یوں بولے السلام علیکم اید خلو فلان پہلے السلام علیکم کہے اور اس کے بعد یہ بولے کہ میں اندر آ جاؤں اب میں اندر آؤں پہلے سلام کرے اس کے بعد داخل ہونے کی اجازت مانگے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد میں اندر داخل ہوا سلام نہیں کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا باہر جا اور اس کے بعد پھر سلام کر کے اندر آ سلام کر کے اندر آ یہ احکامات دیے گئے ہیں یعنی نظر نہیں پڑنی چاہیے کسی عورت کے اوپر یہ قانون دیا گیا ہے تاکہ بے حیائی معاشرے کے اندر نہ پھیلے اس کے بعد یہ حکم دیا گیا مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کے نیچے رکھیں ادھر ادھر دیکھتے پھریں گے تو نگاہ بہکے گی اور پھر مومنا سے یہ کہا گیا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھو تم بھی ادھر ادھر دیکھتی مت پھرو یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورتوں عورتوں کو مردوں کے دیکھنے کی بات تو چھوڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر بغیر اجازت کے اپنے بھائی کا خط پڑتا ہے تو وہ آگ میں دیکھ رہا ہے خط میں نہیں آگ میں دیکھ رہا ہے آگ میں دیکھ رہا ہے لہذا بغیر اجازت کے دوست کا خط بھی نہ پڑا جائے اپنے بھائی کا خط بھی نہ جائے یہ قوانین دیے گئے نہ جانے اس اس میں کون سی کی بات اور کے بعد کہا گیا کہ عورتیں یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں کسی غیر کے سامنے مگر کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے زینت ظاہر کرنے کا مطلب کیا اب یہ ہاتھ ہے چہرہ ہے بال وغیرہ کبھی دوپٹہ سرک گیا تو اب گھر کے اندر تو ان ساری چیزوں سے بچا نہیں جا سکتا کبھی کبھی عورتیں جو ہے فرش وغیرہ دھلنے کے لیے پنچے چڑھا لیتی ہیں تو پنڈلی دکھتی ہے تو گھر کے اندر ایسے لوگوں کے سامنے یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے مہندی لگا لی